یہ ہم کے اشعار میرے مرشد محبوب سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف اللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جب ملا نور جانے ذکر سے جب ملا نور جانے سینکڑوں جام جانے ذکر سے جب ملا نور جانے سینکڑوں جام سینکڑوں میرے جانے چار سو کی نسبت کی خوشبو چار سو کی نسبت کی خوشبو دل جاتی ہے سارے کباب ہوتا ہے اس میں گوشت کو ابالتے ہیں مسالہ ڈالتے ہیں اور اس کو مسالہ لگا کے رکھتے ہیں رچاتے ہیں لیکن جب تک وہ کچا کباب رہتا ہے کچا رہتا ہے تلا نہیں جاتا تو جو کھاتا ہے اس کو تھو کرتا ہے لیکن جب اس کو تلا جاتا ہے تو نہ صرف نہ صرف وہ تلتا ہے جب وہ تلا جاتا ہے تو سارے سارے ایک دن سارے محلے میں اس کی خوشبو مل جاتی ہے جب وہ تلا جاتا ہے تو ذکر اللہ کے ساتھ مجاہدات بھی مجاہدات بھی ہو جب مجاہدہ ہوگا تو اس کی خوشبو سارے سارے محلے میں کیا سارے عالم میں پھیلتی ہے اللہ کی نسبت کی خوشبو اللہ تعالیٰ کی نسبت حاصل ہوتی ہے کہ اللہ کو یاد کرنے سے اور اللہ کی نافرمانی سے بچنے میں غم اٹھانے کے مجاہدات کرنے میں یہ جب کباب تلا جاتا ہے تو یہ دل بھی جو ہے گویا ایک جلا ہونا کباب ہو جاتا ہے جلا بنا کباب جب جلا بنا کباب ہوتا ہے تو سارے کے عالم میں اس کی خوشبو پھیلتی ہے اور لوگ خود ہی متوجہ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بوئے مارا بوئے کباب مارا مسلمان کر اور وہ کہتے ہیں کہ یہ کباب کی خوشبو کہاں سے آ رہی وہ خود ہی ڈھونڈتے پھرتے ہیں اس کو اسی طرح اللہ والا جو مخلص ہوتا ہے اللہ والا ہوتا ہے وہ اس کو خود ہی لوگ ڈھونڈتے پھرتے ہیں جب لوگ ملتے ہیں تو دیکھتے ہی ان کو اللہ یاد آتا ہے کہتے ہیں کہ بس یہ منزل ہماری ان کو مل گئی کس طرح سے راز ہوگاہ آومی کس طرح سے چھپاؤ محبت راز ظاہر ہے آ ذکر سے جب ملا نور جانے سکڑوں جامی میری جانے سکڑوں جامی میری جانے چشن ہے درد نسبت جشن بماد ہے درد نسبت عشق مجبور ہے دو بیان میں جشن ہے درد نسبت عشق مجبور ہے دو بیان آنکھوں سے اللہ والوں کی آنکھوں ہی سے جو ہے اللہ کی درد نسبت اور درد محبت نظر آ جاتی ہے چھلکتی ہے اللہ والوں کی آنکھوں سے درد نسبت اور درد محبت چھلکتی ہے اور لیکن عشق جو ہے وہ زبان کو مجبور کر لیتا ہے بیان کہ وہ اللہ والے عارفین خاموش نہیں رہ سکتے وہ ایسے ایسے جو ہے درد محبت ان کو حاصل ہوتا ہے ایسا نسبت کا درد ان کو حاصل ہوتا ہے عشق و محبت بیان پر مجبور ہے اللہ خاموش نہیں رہ سکتے اور آنکھوں سے ان کی جس کو صاحب نے فرمایا کہ میں کشو یہ تو میں کشی رندی ہے میں کشی نہیں یہ جو دنیا کے شرابی ہوتے ہیں ناپاک اور گناہ گار اور فاسقانہ زندگی گزارنے والے ان کو مخاطب کر کے فاضہ صاحب کہہ رہے ہیں میں کشو یہ تو کشی رندی ہے یہ تو گناہ گاری کی زندگی ہے خاص خانہ زندگی میں کشی نہیں ہے تم اصلی کشی کو تم کیا جانو محکشو یہ تو محکشی رندی ہے محکشی نہیں آنکھوں سے تم نے بھی نہیں آنکھوں کی تم نے نہیں حضرت والا میسا رحمت اللہ علیہ کا شعر یاد آ گیا ان ان خمار آلود آنکھوں کے نثار کیس میں خود گردشے یا گردش ایام بھی جو ہے وہ کیف میں رہے اس کو سمجھنا ہماری دوست کی بات نہیں ام کمار آلود آنکھوں کے انسار جنہوں نے جنہوں نے والا کی زیارت کی وہ جانتے ہیں دیکھ اور آنکھوں میں عجیب مستی اور کیا کیف تھا ہاں، سبحان اللہ ان کمار آلود آنکھوں کے نثار کیف میں خود گردش سبحان اللہ کتنا بھی غموم اور غموم میں گرا ہوا انسان حضرت والا کے پاس آ کر کیسا پرسکون اور بالکل مطمئن اور خوش ہو جاتا واہ دے نسبت کر نسبت عشق مجبور ہے دو عشق مجبور ہے دو بیا ذکر سے جملہ مول جانے سو ملی میری جان سینکڑوں جام نیل جا کر دیا حسرتوں میں رہ کے صحرا میں مغل سے نیل جا کر دیا حسرتوں میں رہ کے میں میں ہو گل نیم جا کر دیا حسرتوں نے رہ کے میں ہو گل ستا میں جو اپنی دل کو ناجائز خواہشات سے ویران کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے قرب کے گلستان سے آباد کر دیتا ہے نیم جا کر دیا حسرتوں میں رہ کے صحرا میں ہو سے کام میں نیم کر دیا حسرتوں میں رہ کے صحرا میں ہو گل سے کام میں کا آنند کردم ہمی تمام رونی کا شیر آرفاز آنند ہر دم آن کے گزر کر دند از دریائے ایک دریائے خون کو عبور کرتے ہیں پھر ان کی ان کی کشتی جو ہے بالکل پرسکون ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد مزیدار زندگی فتوحات کے افواف کے افواف کھلتے جاتے ہیں الفتوں کے نئے نئے باپ ہیں خرف کے نئے نئے باپ کھلتے ہیں جیسے حضرت ہی حضرت والا رحمت اللہ علیہ کے جب مجھ سے تکرار کرواتے تھے میرے سبق کے طور پہ چارہ مال حضرت کی برکت سے مثال دل میں آئی بہت خوش ہوئی میں کہا جب دیکھو جب ہوائی جہاز میں بیٹھتے ہیں ہوائی جہاز جب اوپر ہے اس کو کتنی مشقت اٹھانی ہی والے مضمون سے مختلف ہے کہ اس کو بینک دیتا ہے شاید اسکیم کی ضرورت ہوتی ہے پاور کی ضرورت ہوتی ہے اور خوب دم لگاتا ہے خوب مشقت سے اوپر اٹھتا ہے کتنا وزن لے کے اوپر اٹھ جاتا ہے پھر اس کے بعد جب تھوڑی دور پہنچتا ہے تو مختلف ہوا کے دباؤ کی وجہ سے جہاز کیسے کیسے ہلتا ہے جب تک اپنی منزل دس ہزار میٹر پہ جاتا ہے جہاز تقریباً دس ہزار میٹر بلندی کے بعد جا کے اس کو بالکل اسموتھ چلتا ہے اب اس کو کوئی جھٹکا نہیں لگے گا جب تک وہ اپنی مخصوص بلندی کوئی تین ہزار میٹر جہاز ہے کوئی دس ہزار الگ الگ بلندیاں ہیں جب تک وہ بلندی پہ نہیں پہنچا پہنچتا تو جھٹکے کھاتا رہتا ہے کبھی نیچے کبھی اوپر اس کو ایئر ٹربولینس کہتے ہیں ایئر ٹربولینس رہتی ہے ایئر پاکٹ آ جاتی ہے جگہ جگہ ہوا کا دباؤ اچانک کم ہوتا ہے کہیں زیادہ ہوتا ہے ہوا کا دباؤ جہاں کم ہوتا ہے وہاں تھم سے جہاز نیچے گرتا ہے کسی کو تجربہ ہو تو عموماً سمندری علاقوں پہ جب ہوائی جہاز اس کو بہت تجربہ ہے سو نہیں کہا کہیں سفر کیا ہوائی جہاز تو گردن دیکھو کیسے اسپرنگ لگا ہوا کیسے تو وہ ہوائی جہاز کیسے دم دم کرتا ہے کبھی اوپر جا رہا ہے ایک دم کبھی چھٹکے سے نیچے آتا ہے اور کبھی ادھر ڈول رہا ہے کبھی ادھر ڈول رہا ہے پھر جب اپنی مخصوص بلندی پہ وہ پہنچ جاتا ہے پھر وہ بالکل پرسکون ایسا معلوم ہوتا ہے چل ہی نہیں رہا تو ایسے چلتا ہے پھر ایسے جب اپنی بلندی پہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مختلف مجاہدات سے گزارتے ہیں اور انہیں کی توفیق سے بندہ مجاہدات کرتا ہے انہی کی توفیق سے اپنا کوئی کمال نہیں جب وہ اس کو دیتے ہیں مجاہدہ تو اس کو تحمل کی توفیق بھی وہی دیتے ہیں ورنہ بہت اگر توفیق نہ دیں تو ہم فیل بالکل فیل ہو جائیں زیرو پہ چلے جائیں بلکہ زیرو سے بھی نیچے چلے جائیں انہی کی توفیق سے بندہ چلتا ہے کار فرما تو لطف ہے ان کا ہم غلاموں کا نام ہوتا نام کے ہیں لیکن وہ کام وہی بنا دیتے ہیں تو غرض یہ کہ ایک مدت جو ہے یہ مجاہدات کیے جاتے ہیں اس کے بعد جب طلب صادق اللہ دیکھتے ہیں اور بندے کی کوشش دیکھتے ہیں اگرچہ وہ گرتا پڑتا یہ ہو لیکن وہ دیکھتے ہیں نیت دیکھتے ہیں اس کی نیت اس کی خالص ہے کہ پھر جا کے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پھر بس فتوحات کے افواہ کھول دیتے ہیں نیم جہاں کر دیا دیکھو اسی لیے تو پہلے فرمایا حسرتوں نے پہلے نیم جہاں کیا جب نیم جہاں کر دیا اس کے بعد یہ صحرا میں رہ کے بھی وہ گلستا ہے جا کر دیا حسرتوں نے رہ کے صحرا میں ہوں گلستان میں نیم جا کر دیا حسرتوں نے رہ کے صحرا میں ہوں گلستان میں ذکر سے جب مینا نور جانے سینکڑوں جانی میری جانے چار سون کی نسبت کی خوشبو گر جاتی ہے سارے جہاں میں آپ کی راہ میں جان دے کر آپ کو پا گیا اپنی جان آپ کی راہ میں جان دے کر آپ کو پا گیا اپنی جان کیا مطلب کہ ہم نے جان دے دی کہ یعنی یہ جذبہ پیدا ہو جانا کہ اے اللہ ہم جان دے دیں گے لیکن ایک ذرہ آپ کو ناراض نہیں کرے گی بس یہ جذبہ پیدا ہو گیا سمجھ لو آپ نے اپنی جان پر فدا کر دی آپ کی راہ جان دے کر آپ کو پا گیا اپنی جان آپ کی راہ میں جان دے کر آپ کو پا گیا اپنی جان میں کے کنکر پتھر چھوڑے جان دینا ہے اپنی خواہشات کی جان دینا خواہشان خواہشات کا خون پینا ہے اپنی خواہشات کا عزت فرما دیتے رحمت اللہ علیہ کے شیر جو ہے جب ہرن کا شکار کرتا ہے وہ یاد اپنا خرے سے اس کو پکڑ لیتا ہے پہلے اس کے ساتھ دوڑتا ہے دوڑنے کے بعد اس کو یہاں پکڑتا ہے اور پھر اس کا خون پی جاتا ہے جب خون پیتا ہے تو خون سارا اس کا پی گیا اب دھرم کیا دھم سے گر پڑتا ہے فرماتے ہیں دھم سے گر پڑتا نفس کی خواہشات کا اتنا خون پیو کہ نفس بالکل مر جائے دھم سے گر جائے دیکھیے کہ بھائی یہ تو بڑا شیر آدمی یہ تو ہماری کوئی بات ہی نہیں مانتا بس وہ بے جان ہو کے دھم سے گر جائے بس یہ سمجھو کہ اپنی جان اللہ کو دے دی ہر خواہش کو اللہ نے قربان کر دیا یوں تو جانا یوں تو دنیا سے جانا ہے مجھ کو کام کچھ نیک کر لو جان یہ بہت بہت زبردست شعر ہے یہ دیکھو کہ اس میں کتنا بڑا سبق ہے کہ ہمیں اس دنیا میں ہمیشہ رہنا نہیں دنیا سے ایک دن جانا ہے اور معلوم نہیں کہ کب چلے جانا ہے تو بھائی اسی اسی انہیں لمحات کو ابھی جو ہم لمحات گزار رہے ہیں انہیں لمحات کو کام کا بنا لو انہی لمحات میں ارادہ تو کر لیں ہم کہ ہم آئندہ ایک لمحہ بھی اللہ آپ کو ناراض نہیں کریں جان دے دیں گے لیکن آپ کو ناراض نہیں کریں گے شیطان اور نفس کتنے تقاضے کرائے یہ اس حسین کو دیکھ لے اس شکل کو دیکھ لے لیکن اے اللہ ہم ہم اپنی نفس کی خواہشات کا خون پی لیں گے آپ پر جان دے دیں گے جان جاتی ہے خوشی سے جان دے دیں گے لیکن آپ کو ہم ناراض نہیں کریں اگرچہ شیطان ڈرائے کہ تم تو یوں یوں ہی ہی وعدہ کر رہے ہو ایسے ہی تم کہاں اس قابل کے تم کر کے یہی کام کرو گے بلکہ ابھی باہر نکلو گے تو یہی کام کرو گے تو شیطان سے کہہ دو کہ ہم پھر اللہ سے معافی مانگ لیں گے ہم گناہ کرتے کرتے تھک جاتے ہیں لیکن اللہ معاف کرتے کرتے نہیں تھکتے ہم معافی مانگ لیں گے لیکن ہم اتنے بے غیرت بھی نہیں ہیں کہ نکلتے ہی ہم جو ہے سبق بھول جائیں ہم جان دیں گے اپنی ارادہ پکا کرتے ہیں کہ ہم اپنی جان دیں گے نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھیں گے اللہ ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے حضرت نے فرمایا ایک مضمون اللہ تعالیٰ سے ہم غافل ہو جاتے ہیں ہم اللہ سے غافل ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت دیکھ رہے ہیں اللہ ہم سے غافل نہیں ہے اور ایک ایک لمحے کا حساب ہوگا علم یعلم بھی ان اللہ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے الگ نجال لہو آئی نہیں کیا تم نہیں جانتے کہ ہم نے ان کو آنکھیں دی ہیں تو جو اللہ کروڑوں مخلوقات کو آنکھیں دے گا وہ خود کیا نابینا نہ ہوگا ہر وقت ہمیں اللہ دیکھ رہے ہیں اور ہر لمحے اور اللہ کو قدرت بھی ہے اگر اللہ چاہے تو ہمیں ہر ایک نگاہ خراب کی اسی وقت ایک کوئی فرشتہ ہو وہ ایک کس کے تماچا لگائے ایک دوسرے کی طرح برابر ہو جائے یا صرف اللہ تعالیٰ ارادہ ہی کر لیں اللہ تعالیٰ فرشتے کے مختلف نہیں اللہ ارادہ کر لیں زمین میں دسا دیں کینسر پیدا کرتے ہیں گردے خراب کرتے ہیں کیا کچھ کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ لیکن اللہ تعالیٰ حلیم ذات تو ہیں لیکن اللہ کے علم سے جری مت ہونا چاہیے کہ بہادر نہیں بننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اپنے علم کی وجہ سے ہمیں معاف کرتے رہتے ہیں ماں آفابق تمہیں مصیبتیں فبی ماں کا سبب کو یہ نا ماں آفابق ماں تم بن مصیبتیں فبیما کا سبق آئی ہوں ٹھیک ہے یہ کہ تمہاری بہت سی مصیبتیں جو تم کو پہنچتی ہیں یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے واقعی کثیر اور بہت سی تو ہم ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں بوجہ مارے میا کے ہم معاف کر دیتے ہیں ارے ظالم کیا ہم سے تم دور ہو رہے ہو کیسے گندے گندے کاموں میں تم پڑے ہو لیکن ہم تمہیں بوجہ محبت کے معاف کرتے رہتے ہیں تم کو خبر بھی نہیں صبح سے شام ہم سراپا گناہ بنے ہوئے سراپا خطائیں کر رہے ہیں ہم کو معلوم بھی نہیں کہ کیسی کیسی خطائیں کیسی کیسی مصیبتیں اللہ تعالیٰ ہم سے ٹال رہے ہیں کیسی کیسی خطائیں ہم سے مار دے گزر فرمائیں تو وجہ اپنی محبت کی یوں تو دنیا سے جانا ہے مجھ کو کام کچھ نیک کر لو میں یوں تو دنیا سے جانا ہے مجھ کو کام کچھ نیک کر لوں جہاں میں ذکر سے جب ملا نور جانے سینکڑوں جانے گی میری جانے تیری توفیق کا کا ورنہ رکھا ہے کیا پاپ تیری توفیق کا کا ورنہ رکھا ہے کیا پاپ ملے خورشید چمتا تالے یار درد ہے جو میری بلگ مختل مروشی چم تالے یار میری جان یہ دعا تو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی اپنے حیات مبارک نہیں جی دکھلا دی گئی پوری کر کے دکھلا دی گئی آج بھی حضرت والا کی تعلیمات سارے حالت میں مصر خورشید کے چمک رہی ہیں اور کتنے کتنے گناہ گار جو ہیں طائب ہو کر اللہ والے بن گئے اور صاحب نسبت ہو گئے اور کتنے کافر مسلمان ہو کر اللہ والے ہو گئے تیری توفیق کا ورنہ رکھا ہے کیا خاک میں مثل خورشید چمکا دے یارب درد مخفی ہے جو میری جان درد مخفی ہے جو میری جان میں آخری شیر تیری رحمت کے سب پر کیا جب ہوگا آگے جنا تیری رحمت کے ہم سب کیا جب ہوں گے آگے جنا رحمت کے صدقے میں ہم سب کیا جب باگے بابے جانے کیا عجب جب باغے باب تیری رحمت کے صدقے میں ہم سب کیا جب ہو کے باغ جنا باغ جنا نہیں ہے باغ جنا جنت کے باغوں میں کبھی آپ وہاں اسٹیل مل پہنچ جائیں بات کیجیے گا اسٹیل مل پہنچ گئے وہاں باغ جنا ہے نہ باغ جنا ہے یہ بچے نہیں جننے پڑیں یہ باغ جنا ہے یعنی جنت کے باغ اللہ کی رحمت کے سبجے ہیں بندہ اپنے کمالات یا اپنی عبادات اپنی طاعات اپنی کسی خوبی کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا بلکہ اللہ کے فضل و رحمت کے سبقے میں اللہ کے کرم کے صدقے میں جنت میں جائے گا تیری رحمت کے میں کیا جگو کیا جگو تیری رحمت کے صدقے میں ہم سب کیا جب ہوں گے باغ جنا میں فکر سے جب ملا جانے سینکڑوں جام دی میرے جامے چار خوشبو پھیل جاتی ہے سارے جہاں پھیل جاتی ہے سارے جہاں آپ کی جان جانتے کر آپ کو پا گیا سخی جان آپ کو پا گیا سخی جان تو جلدی جانا ہو نہیں جا سکتا ہم سے نہ شیخ بھائی شیخ بہت اچھے کر لطف کھلا ہے یہ سوہے مدینہ یہ شام ہے مدینہ میرے مرشد میں رحمت اللہ علیہ کنار شریف کے شام یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ مبارک تجھے قیام مدینہ مبارک تجھے قیام مدینہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ مبارک تجھے قیام مدینہ بلا جان کیا مینا بلا جان کیا جان تیرا کیسے چھ سرام تیرا کیسے چھ سرام بلا جان کیا جان نارم اللہ کیا جانو مینا تیرا کیسے خوش میں مدینہ سو مدینہ یہ شام مدینہ مبارک جے پیا مدینہ کیا ہو گیٹ سے باہر جاؤ ایک شیر کے بعد واپس آنا بیٹھے بیٹھے یہاں ہو رہا ہے مدینے کی گلیوں میں ہر ایک قدم پر مدینے کی گلیوں میں ہر ایک قدم پر ہو نظر مدینہ ہو نظر مدینہ حضرت اللہ علیہ کیا شکانہ شان تھی قدم تو قدم حضرت تو وہاں چاند دیکھتے تھے تو فرماتے تھے کہ کیا معلوم کہ ہماری نظر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے نظر مبارک کے زاویے سے مل جائے کیا کسی نہ کسی طور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مماثلت پیدا ہو جائے اور قدم قدم پر مدینہ پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک چلے ہوں گے اور صحابہ کے قدم مبارک چلے ہوں گے تو یہاں ہر گلی میں ہر جگہ ہر ایک ہر تعلق میں ادب مد نظر رہے اہل مدینہ کا بھی ادب ہے مدینہ کے ساتھ بھی بہت اچھے سلوک کے ساتھ پیش آئے ایک واقعہ کسی بزرگ کا حضرت والا نے شاد فرمایا تھا کہ انڈے خریدتے تھے مرغی کے انڈے وہاں کی جو کالی عورتیں وہ بیچتی ہیں بیچاری دور دراز سے آتی ہیں گاؤں گاؤں گوڑ سے وہ انڈے مرغی کے اور چھوٹی چھوٹی چیزیں لا کے بیچتی ہیں تو وہ انڈے خرید لیتے تھے ان تو ایک دفعہ انڈے خریدے وہ خراب نکلے تو اس کے بعد سے انہوں نے انڈے خریدنا چھوڑ دیے تو بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے انڈے لے لیا کرو یہ غریب عورتیں ہو دور سے آتی بس پھر وہ خوب انڈے لے کے وہ دوسروں کو ہدیہ بھی کرنے لگے کیا بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو اور ان کے جیتا بھی خوش کچھ نصیبوں کے قسمت ہے وہی بڑی قسمت والوں کی بات ہے مدینے کی گلیوں میں ہاں، آواز تو نہیں آ رہی ہے آ رہی ہے موسیقی بولتے کیوں نہیں تیز آواز ہے کم کر دو مدینے کی گلیوں میں ہر ایک قدم پر مدینے کی گلیوں میں ہر ایک قدم بگ مت نظر تیرا تیرام مدینہ مت نظر تیرا تیرام مدینہ یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ یہ صبح مدینہ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 مبارک تجھے قیام مدینہ پھر تم دیکھ جاؤ دیکھ اور آواز کیسی ہے بہت تیز نہ ہو نگاہوں میں سلطانیت ہے جو ہوگی نگاہوں میں سلطانیت ہے شوری جو پائے گا دل میں پیام مدینہ جو پائے گا دل میں پیام مدینہ نگاہوں میں سلطانیت ہے جو ہوگی نکاح میں سلطانیت تاریت ہے چوگی جو پائے گا دل میں پیام مدینہ جو پائے گا دل میں پیام مدینہ ذرا سا نگاہوں میں سلطانیت ہے جو کی نگاہوں میں سلطانیت ہے جو کی جو پائے گا دل میں پیام مدینہ جو پائے گا دل میں پیام مدینہ کیا مطلب جو پیام مدینہ پا جائے گا یعنی جو شریعت اور سنت کو پا جائے شریعت اور سنت پر عمل شروع کر دے تو اللہ کو پا گیا جو اللہ کو پا گیا اس سے بڑا غنی کون ہو یہ سلطنتیں بادشاہتیں تخت و تاج اس کی آنکھوں میں حضرت فرما دیتے کہ نیلام ہوتے نظر آئیں گے یعنی یہ بے حقیقت ہوتے نظر آئیں گے دامن فخر میں میرے پنہا ہے تاجر کیسے کیا بات ہے سبحان اللہ دامن فخر میں میرے پنہا ہے تاجر کیسری رہے در تو غم تیرا دونوں جہاں سے کم ہے اللہ کی محبت کا کہ غم کا ایک ذرہ اگر نصیب ہو جائے تو سارے عالم کی بلکہ دونوں عالم کی لذتیں دونوں عالم کی اہمیتیں قیمتیں نگاہوں سے گر جائیں دامن خبر میں میرے پنہا ہے تاج قیصری تاج قیصری بھی بالکل بے حقیقت ہو کے رہ گیا کیا ہے کیا تاج قیصری سب فنا ہونے والی چیز اصل چیز جو اللہ کی محبت کا موتی ہے جو ہمیشہ ہمیشہ قائم رہنے والا ہے اور وہی دنیا میں کام آئے گا وہی قبر میں کام آئے گا حشر میں کام آئے گا جنت میں کام آئے گا اس موتی کو کیوں حاصل کرنی وہ موتی حاصل ہو گیا دل کو سارے عالم کی جو خزانے ہیں وہ ایج ہو جائیں گے بے حقیقت ہو جائیں گے نگاہوں میں سلطانیت ہوگی نگاہوں میں سلطانیت ہوگی جو پائے گا دل میں پیام مدینہ جو پائے گا دل میں پیام مدینہ سوہے ہے مدینہ یہ شام مدینہ مبارک تجھے یہ قیام مدینہ سکون جہاں تم کہاں ڈھونڈتے ہو سکون جہاں تم اس کے تمہیں قربان ہو سکون جہاں تم کہاں ڈھونڈتے ہو جہاں تم کہاں ڈھونڈتے ہو سکون جہاں ہے نظام مدینہ سکون جہاں ہے نظام مدینہ ہمارے گھر سے لے کر ساری دنیا سارے جہان کا سکون اسی میں گھر میں بھی سکون دین کی برکت سے آئے گا آپ بعض لوگوں کو شیطان بہکا دیتا ہے کہ ابھی ہمارا دماغ جو ہے وہ الجھا ہوا ہے ذرا پریشانی ہے تو ذرا یہ سکون ہو جائے پھر ہم اللہ کو یاد کریں گے یہ بہت بڑا دھوکہ ہے میرے دوستوں یہ بہت بڑا دھوکہ ہے شیطان کا اس چکر میں اللہ اللہ کرنے سے محروم نمازیں پڑھنے سے محروم ارے جو تم اسی حالت میں جس حالت میں ہو اللہ کو یاد کرنا شروع کر دو بس یہ سکون کا ہونا اللہ کا نام لینے کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے سکون سکون ہونا یا بے سکونی ہونا یہ کوئی چیز نہیں ہے بس اللہ کا نام لو جس حالت میں بھی ہو نافع ہوگا ہر حالت میں اللہ کا نام نافع حضرت والا فرماتے تھے اس کی مثال کہ بھائی دیکھو سعودی عرب میں جاؤ تو دیکھو کہ وہاں دکانداروں کو فرصت ہی نہیں ہے چوبیس گھنٹے اگر وہ دکان کھولے رکھ دیں تو چوبیس گھنٹے ان کا کاروبار چل رہا ہے عجیب جگہ ہے وہ ہے اس قدر اللہ نے رزق برسایا ہے وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی تو اس قدر جو بس آئے کہ وہاں فرصت نہیں ہے چار چار چھ چھ دس دس بیس بیس ملازم رکھ لو لیکن ہر آدمی وہاں مصروف نظر آئے گا ہر وقت کوئی نہ کوئی خریداری کر رہا ہے تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو اس دوران وہ کھانا کھاتا ہے کہ نہیں کھاتا جب وہ کھانا کھا رہا ہے اور ساتھ میں لے دے بھی کر رہا ہے اتنے کا اتنے کا پیسے بھی کاٹ رہا ہے ادھر بھی دھیان دے رہا ہے ادھر بھی دھیان دے رہا ہے کھانا بھی کھا رہا ہے تو اس بے سکونی اور اس کی توجہ بھی نہیں ہے اس کی کھانے کی طرف لیکن کھانا اس کے تن کو لگتا ہی نہیں لگتا کھانا جیسے اس کے تن کو لگتا ہے اسی طرح اللہ کا نام بھی تن کو لگتا ہے اللہ کا نام جب بھی لوگے نور ہی پیدا ہوگا اور ظلمتیں اور اندھیرے بھاگیں گے اور بے سکونی بھاگے گی نام اللہ کا نام لینے سے بے سکونی بھاگے گی ہم چاہتے ہیں پہلے سکون ہو پھر اللہ کا نام لیں اور یہاں معاملہ یہ ہے کہ اللہ کا نام لوگے تو سکون آئے گا اب بتائیے کیا کرنا چاہیے کرنے کا کام یہی ہے بھائی سو اللہ کو یاد کرو بس چاہے سکون میں یاد کرو چاہے بے سکونی ہو اسی میں یاد کرنا شروع کر دو بس کام بن جائے گا سکون جہاں کہاں ہو اس میں اصل اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ہم غیروں کے طریقے اپناتے ہیں ہم سوچتے ہیں کہ یہ معاشرے کی معاشرے میں ترقی کیسے ہوگی جب تک ہم انگریزی نہیں پڑھیں گے ارے بھائی انگریزی پڑھنا منع نہیں ہے انگریزی پڑھو لیکن انگریزی کو کامیابی کا ذریعہ مت سمجھو کامیابی کیا اللہ کے ہاتھ میں اللہ کے ہاتھ میں ہے اللہ تعالیٰ روزی حضرت نے فرمایا کیا بڑی بڑی باتیں اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ کیسے کیسے جملے عطا فرماتے ہیں کہ روزی فضل سے ملتی ہے عقل سے نہیں ملتی روزی فضل سے ملتی ہے عقل سے تھوڑی ملتی ہے اور یہ سائنس ایجادیں اور یہ وہ سب چیز بھائی منع کچھ بھی نہیں ہے لیکن کام کرو تو شریعت کے طریقوں پر کرو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلو پھر جو دل چاہے کام کرو وہ شریعت کے خلاف کام نہ کرو سنت کے خلاف کام نہ کرو اللہ کی مرضی کے خلاف کام نہ کرو بس یہی تو دین ہے یہی دین ہے تو غیروں کے طریقے میں سکون نہیں ہے چاہے وہ کتنے ہی دلائل دے دیں کہ یہ یہ کام کرنے سے جو ہے آپ کا وہ بالکل ملک جو ہے امن اور سلامتی سے چلے گا یہ نہیں آپ دیکھو اگر ایسا ہوتا تو اتنے بڑے بڑے غیر ممالک جو ہیں ان کی خودکشیاں کیوں ہو رہی ہیں ڈاکے کیوں ڈل رہے ہیں زنا کیوں چل رہے ہیں اور وہ پریشان کیوں ہیں اور جہاں اسلامی نظام نافذ ہے ہمارے حرمین شریف ہیں کو اللہ تعالیٰ حفاظت سے رکھے ہمیشہ کہ کیسی وہاں دیکھو ایک ایک چوری کرتا ہے اس کے ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے یہ اسلامی سزا ہے جب اسلامی سزا دی تو دیکھو وہاں چوریوں کی تعداد کتنی مال معمولی بالکل نہ ہونے کے برابر ہی ہم تو سنتے ہی نہیں وہاں اور ایسے ہی جو جو دوسری اسلامی سزائیں ہیں وہاں کیسے نافذ ہیں تو وہاں دیکھو جرائم کی شرح سب سے کم ہے تو یہ سو اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والے ساری کائنات کو پیدا کرنے والے انسان کو پیدا کرنے والے تو یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ ہمارے امن سے رہنے کا راستہ کیا ہے یہ ہم جانتے ہیں صحیح اللہ جانتے ہیں اور یہی اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب اور رسول کے ذریعے اللہ نے ہم کو بتلا دیا ایسے ایسے چلو امن سے رہو گے سلامتی سے رہو گے اور ہمارے محبوب بھی بن جاؤ گے مقرر بھی بن جاؤ گے اور ہمارے پاس جب لوٹ کر آؤ گے بڑے بڑے انعامات پاؤ گے سکون جہاں تم کہاں ڈھونڈتے ہو سکون جہاں تم کہاں ڈھونڈتے ہو سکون جہاں ہے نظام مدینہ سکون جہاں ہے نظام مدینہ سونے مدینہ شام مدینہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ مبارک تجھے یہ پیام مدینہ ہو آزاد وہ آزاد ہمیں دو جہاں سے آزاد کر غم دو جہاں سے جو ہو جائے دل سے غلام مدینہ جو ہو جائے دل سے غلام مدینہ ہو آزاد ہم سب غم دو جہاں سے حضرت کے نام کی کرامت ہے حضرت کے نام کے ساتھ ہم سب کیسا فٹ ہو جاتا ہے حضرت کی کرامت ہے کہ حضرت کی کرامت کی سب سے اللہ ہمارا بھی کام بناتے ہیں کیا اس میں کرامت کے ہم ہم بھی اس میں شامل ہو جائیں ہماری سہارت ہو جائے ہم سب دو جہاں ہو آزاد ہم سب ہمیں دو جہاں سے جو ہو جائیں ہم جو ہو جائیں دل سے بلا مدینہ جو ہو جائیں دل سے بلا مدینہ ہو آزاد ہم سب غم دو جہاں سے ہو آزاد ہم سب غم دو جہاں سے جو جائیں دل سے غلام مدینہ جو ہو جائیں دل سے غلام مدینہ یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ مبارک تجھے پیام مدینہ مبارک تجھے پیام مدینہ ان انت السمیع نعت شریف پڑھنا بھی عبادت ہے سننا بھی عبادت ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سنت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے مطمئن کی منتقل اور اور سنت پر عمل کی ہم کو توفیق ہوئی صحابہ رضی اللہ رضی اللہ عجمین کی سنت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ رضی اللہ علیہ کی اور تمام اولیاء اللہ کی سنت ہم کو سعادت نصیب ہوئی اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے چلو بھائی بس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ